السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 463 نماز کے متعلق یہ سبق یہ سبق ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا تو مجھے اس زور سے ڈانٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز کو کھڑا ہو تو اپنے تمام بدل بدن کو بالکل سکون سے رکھے یہود کی طرح ہلے نہیں یہ جملہ حدیث میں فرمایا یہود کی طرح ہلے نہیں بدن کے تمام اعضا کا نماز میں بالکل سکون سے رہنا نماز کے پورا ہونے کا جز ہے یہ حدیث ترمزی میں ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے حضرت مجدد الفسانی نمبر اللہ مرقدہ نے بہت خطوط روانہ کیے اپنے مریدین کے نام تو ایک خط کے اندر حضرت نے تحریر فرمایا کہ سجدہ میں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملانے کا اور رکو میں انگلیوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا اہتمام بھی ضروری ہے شریعت نے انگلیوں کو ملانے یا کھولنے کا حکم بے فائدہ نہیں فرمایا ہے یعنی ایسے معمولی آداب کی رعایت بھی ضروری ہے اسی سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں سجدہ کی جگہ نگاہ کا جمائے رکھنا اور رکو کی حالت میں پاؤں پر نگاہ رکھنا اور سجدہ میں جا کر ناک پر رکھنا اور بیٹھنے کی حالت میں ہاتھوں پر نگاہ رکھنا نماز میں خوشو کو پیدا کرتا ہے اور اس سے نماز میں دل جمعی نصیب ہوتی ہے جب ایسے معمولی آداب سے بھی اتنے اہم فائدے رکھتے ہیں جب اتنے معمولی آداب بھی اتنے اہم فائدے رکھتے ہیں تو بڑے آداب اور سنتوں کی رعایت تم سمجھ لو کہ کس قدر فائدہ بخشے گی اس لیے بہت سی حدیثوں کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے اس لیے بہت زیادہ دھیان سے سنیے کہ نماز کو خوشو خزو کے ساتھ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیے اور کوشش بھی کیجیے ہاں اس لیے کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ سے مانگے گے نہیں کوشش نہیں کریں گے تب تک جو ہے یہ خوشو خوشو والی نماز ہمیں نصیب نہیں ہوگی چلیے آج جو ہے اتنا پڑھ لیجئے اللہ مغفرت کا اوسع من دنوبی ورحمت کا ارجا عندی من اللہ اللہم مغفرت کا اوسع من و رحمت کا ارجا عندی من اللہ اللہم مغفرت کا اوسع من و رحمت کا ارجا عندی من عملی دیکھیے تین مرتبہ میں نے پڑھا میرے سارے گناہ معاف ہو گئے کئی بار یہ حدیث میں بیان کر چکا ہوں آپ بھی تین مرتبہ پڑھیے تو آپ کے بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ اور امیجز بنانے والے ان چیزوں کا امیجز بھی بنا لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے ایک نصیحت یاد رکھنا ولی بننے کے لیے لمبی لمبی نفلیں عبادتیں تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے جو گناہ ہے ان کو چھوڑنے کی کوشش کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیا کرنے کی توفیق دے اور گناہ چھوڑنے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر ان الحمد للہ رب العالمین